والی باتیں میری زبان سے نکالیں اپنے حبیب کی محبت والی عزت نصیب فرمائیں بس میں تو ہر وقت یہ باتیں کرتا ہوں کہ میرے اللہ رحیم ہیں اپنے بندوں پہ کریم ہیں وہ ارحم الراحمین ہیں میرے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت ہے اور آیت بھی سامنے یہی آئی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو آپ کو خوشگوار صحت افزا ہوا پیش کرتا ہوں ہوا چلاتا ہوں دیکھتے ہو باہر ٹھنڈی نرم خوشگوار صحت افزا ہوا چلتی ہے تو آدمی میں ایک نئی زندگی نئی روح ایک خوشی کی لہر آ جاتی ہے میرے اللہ فرماتے ہیں یہ ہوا چلانے والا کون ہے یہ میں وہ بین میرے شیخ میرے پیر و مرشد مرشد عالم ایسی آیات کا مفہوم اسی طرح ادا کرتے تھے فرماتے تھے میں ہی اللہ ہوں یہ میں ہی اللہ ہوں جو ہوائیں چلا رہا ہوں خوشگوار صحت افزا ٹھنڈی اور نرم ہے یہ ہوا چلا رہا ہوں اور تمہاری صحت تمہاری زندگی کا یہ باعث ہے یہ کون چلانے والا ہے سب کہو اللہ پھر فرمایا پھر میں بادل کٹھے کرتا ہوں اور اس سے پانی نکالتا ہوں پانی اتارتا ہوں یہ ہم ہی کرتے ہیں کل ہمارا پانی بھیجتا ہوں زمین پر زمین اس کو جذب کرتی ہے اور اس پانی اور مٹی سے ملا مل کر اس میں کہیں گھاس کہیں کھیت کہیں آم کہیں کہیں پھول کہیں کہیں انار اور کہیں شیر کہیں کچھ کہیں کچھ میں اللہ سچ ہے سب کو ہو اللہ زور سے کو ہو اللہ اگر میرے اللہ یہ اگانے والے یہ بادل بنانے والے ہوا چلانے والے نہیں ہیں تو پھر تم بتاؤ وہ کون ہے تم بتاؤ وہ کون ہے فرون ان ربکم العلی کہنے والا کہاں تم بتاؤ پھر کون ہے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مان لو کو بھی اللہ اکبر کبیر اس لیے تو اللہ والوں کو کی نظر جب جہاں پڑتی ہے دیکھا آپ نے سنا کہ مجھے تو ہر جگہ اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں اللہ والوں کی جب نظر ہوا پہ پڑتی ہے تو ہوا میں وہی نظر آتا ہے اللہ والوں کی نظر جب درختوں پہ پڑتی ہے تو درختوں میں وہی نظر آتا ہے بادلوں میں وہی نظر آتا ہے بارش کے قطرات میں وہی نظر آتا ہے پرندوں کے چہچانے میں سمندروں کی لہر میں اللہ اللہ اللہ اور ہوا کے جھونکوں میں وہی نظر آتا ہے اس لیے تو وہ ہر وقت اپنے اللہ کے عشق میں مست رہتے ہیں اپنے اللہ کے عشق میں مست رہتے ہیں میرے اللہ کو اپنے بندو سے محبت ہے ایک نقطہ کر رہا ہوں سمجھو یہاں علماء ہیں میں تو ایسی باتیں کرتا ہوں یا کر رہا ہوں مفسرین اس قسم کی آیات میں لکھتے ہیں میرے اللہ فرما رہے ہیں میں ہی اللہ ہوں جو خوشگوار صحت افزا آپ کو راحت پہنچانے والی زندگی اور صحت دینے والی ہوا بھیجتا ہوں بتاؤ یہ ہوا صرف ایمان والوں کے لیے ہے یا کافر والوں کے ہے کفر کرنے والوں کے لیے بھی ہے اس نے بلا ایسے بلا امتیاز سب کے لیے یہ ہوائیں چلیں جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی ہوا چلا اس کے لیے بھی بادل بھیج دیے اس کے لیے بھی بارش بھیج دی اس کے لیے بھی یہ سارا نظام بنا دیا کوئی اس کا انکار کر رہا ہے کوئی اس کے نیک بندوں کو مار رہا ہے کوئی اسلام دشمنی میں ہر وقت سرگرم ہے کوئی اس طرح اللہ کے خلاف بول رہا ہے لکھ رہا ہے لیکن بتاؤ یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں یہ سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ سبحان اس لیے رحمان ہے وہ رحمان کا معنی سب پر مہربان اس میں کسی چیز کسی کا امتیاز استثناء تفریق نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے ایمان والوں کے لیے ہوا ہے اور جو کافر ہیں وہ گرمی میں وہ بغیر ہوا کے مر جائیں نہیں نہیں نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ ولدی یو سب کے روکم فل ارحام میں کئے میں ہی اللہ ہوں کہ تمہارے پیٹوں میں پانی پر نقش بنا کے ایک عجیب و غریب خلکت انسان کی بہترین خوبصورت بچہ پیدا کر دیتا ہوں بتاؤ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے سب کہو اللہ کیسے ہمارے اللہ ہیں کیسے ہمارے اللہ ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اپنے بندوں کو کس پیار سے بلاتے ہیں ایک ہی بات کو کتنے انداز سے پیش کرتے ہیں شاید میرے بندے کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے چوٹ لگا دے وہ آ جائے کہیں فرمایا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان والے ہیں سنت والے ہیں جو صالحات کا میں مفہوم ادا کرتا ہوں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور سنت والے ہیں فرمایا ان کے لیے توبہ ہے ان کے لیے حسن معاب ہے توبہ بھی ہے حسن معاب بھی ہے تمہیں حسن معاب بھی ملے گا تمہیں توبہ بھی ملے گا اب اس کی تشریح ہے قرآن ہے سمندر کے کنار ہے یہ ان کو توبہ بھی ملے گا ان کو حسن بھی ملے گا بہترین اعلیٰ بنگلے جہاں بڑے بڑے باغات ہوں گے بہترین ان کا ٹھکانا وہ بھی میں عطا کروں گا اور توبہ بھی ان کو ملے گا اب توبہ کیا ہے وہ بتاؤں گا تو یہاں فرمایا جو ایمان والے ہیں جو سنت والے ہیں ان کو توبہ بھی ملے گا ان کو حسن بھی ملے گا اور کہیں یوں فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن مرد ہو عورت ہو غریب ہو امیر ہو غلام ہو آقا ہو سمجھے نچلی قوم کہو اوپر والی قوم کہو اللہ اللہ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ایمان والا ہو سنت والا ہو کوئی بھی ہو فرمایا فلاں رکھ نہ ہو سن تو ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ ادا کریں گے ولا اجرحم اور قیامت کے دن تو ان کے اعمال سے بہت اپنا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا اجر ادا کریں بات وہی ہے کہ جو سنت والے اور ایمان والے ہیں ان کو ہم توبا ان کو ہم اچھا مقام عطا کریں گے یا فرمایا زندگی بھی ان کو اچھی عطا کریں گے آخرت میں تو بہترین اجر عطا کریں گے کہ کسی طرح میرے بندے میرے پاس آ جائیں کوئی بات ان کے دل پہ اثر کر جائے کوئی چوٹ ان کے دل کو لگ جائے کوئی جملہ ان کو ان کے دل کو نرم کر دے کوئی بات میری ان کے دل کو ہلا دے یہ آ جائے جس طرح کوئی جتن کرتا ہے منت کرتا ہے اللہ اکبر کبیرا میرے اللہ ہیں کہیں فرمایا بولو اللہ لفتحنا من السماء والارض یقین کرو میرے بندو یقین کرو جو بھی شہر والوں دیہات والوں آبادی والوں جو بھی ایمان اور سنت والی زندگی گزاریں ایمان اور سنت والی زندگی گزاریں میں اللہ ہم آسمان اور زمین کے برکت والے دروازے کھول دیں یہ قرآن ہے برکات من السماء والارض آسمان اور زمین والے برکت والے دروازے کھول دیں گے بات وہی ہے لیکن ایک دوسرے الفاظ میں دوسرے انداز میں پیش کیا کہ کسی طرح میرے بندے کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے آ جائے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اس لیے تو اللہ کی اس محبت کو دیکھ کے سمجھے اللہ والے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ہر وقت آپ اللہ کے عشق و محبت میں مست رہتے اللہ ایک اللہ والا کہتا ہے واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي اے میرے اللہ تیری ذات کی قسم سورج طلوع ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے دن ہے رات ہے اے اللہ تو میرا گواہ ہے تیری ذات کی قسم تو میرا گواہ ہے دن ہے رات ہے شام ہے صبح ہے سردی ہے گرمی ہے میرے دل میں میرے خیالات میں تو ہی ہے تو ہی ہے کیوں ہے وہ بس اللہ کی محبت دیکھو میرے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت دیکھو اللہ اللہ اللہ اللہ ما جلست الى قوم احدثهم ما جلست الى قوم احدثهم اللہ ونت في حديثي بين جلاتي اے میرے خوبصورت اللہ اے میرے پیارے اللہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں قسم و قسم کی باتیں چلتی ہیں کرتا رہتا ہوں کبھی کپڑوں کی کبھی مکانوں کی کبھی حیوانوں کی کبھی سفر کی کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے مختلف باتیں مختلف موضوع پہ ہوتی رہتی ہیں لیکن تو میرا گواہ ہے ان باتوں میں بھی ان باتوں میں بھی تیری خوشبو ہوتی ہے تیرا خیال ہوتا ہے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ میں نے پڑھا کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجزو رحم اللہ اور حضرت مولانا خیر سیر رحم اللہ اور ایک اور بزرگ بھی ہیں یہ ایک ہی مجلس میں تھے ناشتہ آیا گپ شپ لگتی رہی فروٹ آئے گپ شپ لگتی رہی ہم اثر تھے ہم سن تھے چائے آئی پانی آیا گپ شپ لگتی رہی خواجہ عزیز الحسن محزود نے مجلس کے اختتام پر فرمایا اچھا دیکھو ہم نے مختلف چیزیں کھائیں مختلف باتیں کی کبھی مشرق کی کبھی مغرب کی کبھی اخبار کی کبھی سیاست کی کبھی اپنی کبھی پڑھائی مختلف باتیں مختلف موضوع پہ چلتی رہیں لیکن بتاؤ کس کا دل اللہ کی طرف لگا رہا اور اس کا دل جاری رہا اور اللہ اللہ کرتا رہا سب خاموش بیٹھے رہے فرمایا میرا اللہ گواہ ہے میرا دل اللہ سے لگا رہا اللہ اللہ کرتا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ وہ یہ کہتا ہے ما کہ اللہ اے میرے اللہ تیرے بندوں سے بیٹھتا ہوں کبھی کس موضوع پہ بات کبھی کس بات کس موضوع پہ بات چلتی رہتی ہے لیکن تو گواہ ہے ان باتوں میں تو ہی ہوتا ہے میں ہی خیال میں مست رہتا ہوں میرا دل تجھ سے غافل نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا اتا اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا کر دے ما محزونا ولا طربا ما تو محزونا ولا طربا الا اللہ مقرون کم اے میرے اللہ میں ہنستا بھی ہوں میں ہنستا بھی ہوں اے اللہ ہم روتا بھی ہوں لیکن تو گواہ ہے میرے ہنسنے میں میرے ہنسنے میں اے میرے اللہ میرے ہنستے وقت میرے ہنستے وقت میری ٹھنڈی آنکھوں میں تو ہوتا ہے میرے روتے وقت میرے گرم آنسو میں بھی تو ہوتا ہے اس وقت بھی تو ہی مجھے ہنسا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی تو مجھے رلا رلا رہا ہوتا ہے تو مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا انہو ہوا و کا میری تو یہ حالت ہے ہنستا ہوں تو ہنساتا ہے روتا ہوں تو ہی رلاتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کا لیکن یہ چیزیں ایسے حاصل نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو میرے اللہ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں مختلف انداز میں کہیں فرمایا کہیں فرمایا ولو ان اهل القرى امنوا لكفرنا عنهم ولو ان اهل القرى امنوا آ لكفرنا عنهم سيئاتهم یقین کرو میرے بندو اگر تم ایمان اور سنت والی زندگی گزارو ایمان اور تقوی والی زندگی گزارو تقوی کا مفہوم پورا سنت کے مطابق اگر تم ایمان اور سنت کے مطابق زندگی گزارو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اللہ اللہ اللہ اللہ جس طرح ایک کمزور آدمی بڑے آدمی کو مناتا ہے مٹھاس سے منت کر کے باپ اپنے بیٹے کو سمجھے اس کو مناتا ہے کہ بیٹا آ جا تجھے یہ چیز دوں گا بیٹا مان جا تیرے تیرے لیے یہ چیز تیار کروں گا میرے اللہ تو کمزور نہیں ہے میرے اللہ طاقتور ہیں میرے اللہ کو ذوال قبۃ ذوالعرش ذوال فعال لما اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ تو هو الخبیر وہ تو ایسے اللہ ہیں وہ خیر الفاتحین خیر الحکم الحاکمین خیر القیوم لا تأخذه ہوتا ولا نوم میرے اللہ تو ایسے ہیں لیکن ہم جیسے نکموں کو گندگیوں کی بوریوں کو نافرمانوں کو اللہ اللہ اللہ اللہ کیسے کیسے طریقے سے بلا رہے ہیں آ جاؤ تمہیں توبہ عطا کروں گا آ جاؤ تمہیں حسن عطا کروں گا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ میرے بندے آ جاؤ میں سب آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھول دوں گا ممیت اللہ دوں مکر جان آ جاؤ میرے پاس تقوی سنت والی زندگی گزارو میں تمہارے بندشوں کو توڑ دوں گا تمہاری بندشوں کو توڑ دوں گا آج آتے ہیں حضرت ہمارے رشتوں کی بندش ہے کی بندش ہے سفر کی بندش ہے میرے بچے پر کچھ کر دیا گیا ہے اب اس کے نمبر اچھے آتے تھے کوئی بندش ہو گئی ہے میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آ جاؤ تمہاری بندشوں کو توڑ دوں گا یہ قرآن ہے یہ علماء بیٹھے ہیں میں ان کو توڑ دوں گا بھائی ذکر ہے تو لا میرے پاس آ جاؤ میرے بندو میں تمہیں بے حساب بے کتاب رزق عطا کروں گا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے <clears throat> حضرت نے بتایا کہ یہاں سرائکوں کی بہت بڑی ایک جماعت ہے اور وہ یہاں آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کو سرائکی میں کوئی کرٹ لگا دوں ان کو سرائکی میں کرٹ لگا دوں سمجھے کرٹ تو زبان کا محتاج نہیں ہوتا جب بجلی کے کوئی کرنٹ لگے کسی کو بتاؤ وہاں کو زبان کی زبان کا فرق ہوگا کہ انگلش بولنے والوں کو لگے اردو والوں کو نہ لگے اردو والوں کو لگے عربی والوں کو نہ لگے جب یہ کرنٹ ہر ایک کو لگ سکتا ہے اللہ کی محبت کا کرنٹ ہر ایک کو لگے گا سب کو ہو اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ ہمارے علاقے میں بہت بڑے شیخ گزرے ہیں غلام فرید رہن اور دیکھو اللہ کی محبت میں کیا کہتے ہیں میں سمجھاتا رہوں گا ساتھ سنو وہ کیا کہتے ہیں الفدا نہ کوئی سوہا نہ کوئی الف جانے طرح کی بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو کتنے ہیں طرح کی سب کو لایا کرو پکڑ کے لایا کرو ہی خدا نہ کوئی سوہا نہ کوئی الف کو جانے الف اللہ ہی الفدا نہ کوئی سوہا نہ کوئی الف کو جانے الف کا آپ احد دے پردے بس الگ کون سیاڑے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ شہ کہتے ہیں شہ کہتے ہیں الف کو اللہ کو تو کوئی نہیں پہچانتا تھا الف کا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا الف تو احد کے پردے میں تھا کیا مطلب نہ آسمان نہ زمین سمجھے نہ رات نہ دن نہ پہاڑ نہ پانی سمجھے کوئی چیز نہیں تھی نہ جن نہ ملائکہ نہ کوئی اور مخلوق کوئی بھی نہیں تھا صرف اکیلا اللہ تھا جب تھا اکیلا تو اس کو پہچاننے پہچانے والا کون تھا کوئی نہیں الف الف تو تا آپ عہد پردے بس الف کو کون سا الف تو آہد کے پردے میں تھا یہ دوسروں کچھ نہیں تو کون پہچانتا اگلا جملہ سمجھو الف دی شان ظاہر کی تھی ہی الف آ شان ظاہر کی تھی میم میٹھے جن ماڑے الف دی آ ظاہر کی تھی میم جند جن سمجھے ہو طرح کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہتے ہیں الگ کی شان کس نے کر کی ہے میم نے الگ کی شان کس نے زہرا کرتی ہے میم نے کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کے مطلوب ہیں ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنی ہے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی آپ ہی کی وجہ سے آپ ہی کی وجہ سے آسمان کو جو بلندی اور وجود نصیب ہوا آپ ہی کی وجہ سے زمین کو جو پہلائی اور قوت رویدگی حاصل ہوئی سرسبزی شادابی حاصل ہوئی آپ ہی کی وجہ سے سورج کو روشنی چاند کو چمک ستاروں کو رونق جو ملی آپ ہی کی وجہ سے اولیاء کرام کو ولایت اغیات کو حوثیت اوتاب کو وقدیت اخیار کو خیریت جو ملی ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے صحابہ کو صحابیت قرآن کو قرآنیت اللہ کی پہچان جو ملی ہے ہمیں وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے مقصود کائنات آپ ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کو زہر آپ کیا ہے آپ ہی نے ہمارے محسن تو اللہ ہے ہمارے محسن تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آ ظاہر میم جند اگلا اگلا جملہ جملہ بالکل خلاصہ ہے ہماری ہدایت کے لیے ایک سبق ہے سبق فرماتے ہیں نام تو ان کا ہے غلام فریدا لیکن میں اپنا نام لیتا ہوں کہ کسی طرح میں بھی شمار ہو جاؤں زبردستی سے جب ہم زبردستی گھسیں گے اللہ پاک نکالیں گے نہیں ہمیں اس جماعت میں بس غلام بشیرا بس غلام بشیرہ الکون بھاندے دی جان سنیارے اے غلام فرید اے اللہ والو اللہ کو بھی وہی پسند ہے اللہ کو بھی وہی پسند ہے جس کا تعلق میم کے ساتھ ہے جس کا تعلق میم سے نہیں ہے جس کو جان پہچان نیو کی نہیں ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے آپ تو کہیں گے شاید یہ دوہا ہے یہ شعر ہے میں کہتا ہوں کل ان کن تم کشپ اللہ کی یہ تفسیر ہے کل ان کن تم کشپون اللہ کی یہ تفسیر ہے لیکن اپنے مزاج سے تو یہ لوگ اللہ کے اس لیے مست ہوتے ہیں کہ قرآن کو جہاں سے پڑھو میرے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے میرے اللہ کو اپنے اپنے مخلوق کے ساتھ محبت ہے ہوا چلائی ہمارے لیے سورج بنایا ہمارے لیے ہم نے سوچ لیا ہوتا یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں کس کے لیے بنائی ہیں بس یہ دو باتیں ہم سوچ لیتے تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایا تھا الم ترا میرا بندہ تو دیکھتا کیوں نہیں میرا بندہ تو سوچتا کیوں نہیں تو کیوں نہیں دیکھتا تو غور کیوں نہیں کرتا اللہ اللہ اللہ ان اللہ یوزی صحابہ بادل کے ٹکڑے لاتا ہوں سم یو اللہ کو بے نہ ہو پھر ان کو جوڑتا ہوں سم یو اللہ کو بے نہ ہو سم ہو رکاما اس کو تختہ بناتا ہوں پھر آگے میں یہاں ادھر سے بارش نکالتا ہوں قطر بد کا یہ من خلال قطرات کی شکل میں اس کے اندر سے قطرات بہتے ہیں بارش بہتی ہے پانی نکلتا ہے بتاؤ یہ صرف ایمان والوں کے لیے یا سب کے لیے ہے اگر اللہ بند کر دے ان کو ایک ایک بوند کے لیے ترسا دے کر سکتا ہے کہ نہیں لیکن کیسے حلیم ہیں اللہ اللہ اللہ وہ کیسی ہی رحمت والے ہیں کیسی ہی شفیق ہیں اپنے اللہ کو پہچانو اپنے اللہ کو راضی کرو اور راضی کرنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے اللہ کے حبیب کے دروازے پہ آ جاؤ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنت کی اتباع کرو سنت کی اتباع سے میرے اللہ راضی ہوتے سنت کی اتباع سے میرے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کبیرا ایک اللہ والے اس اندر ہمارے خواجہ صاحب خواجہ غلام فری صاحب سنا دوں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نالا جھیڑا جھگڑا مالوی میں یار یار صورت تخت صحیح بعض مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں سمجھے بیان کر کے تقریر کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں ان کو شیخ مالوی کہتا ہے مولوی نہیں کہتا مالوی مال والا وہ شیخ کہتے ہیں کہ مال والے مولوی اللہ کے بندوں کو لڑاؤ مت مجھے تو اپنے یار کی باتیں سناؤ مجھے تو اس کی باتیں سناؤ بس میرا یہ مقصد ہے میرا دل چاہتا ہے میرے اللہ کی میرے سامنے تعریف کرتے ہیں جھیڑا جھگڑا لانا مالوی میں کوئی یار کی صورت دست میرا یار تا ہر دے من وچ بس دے تو کہیں دے دل وچ وسط سہی میرا یار میرا اللہ تو ہر ایک دل میں بستا ہے ہر ایک کے دل میں بستا ہے ایمان والوں کے دل میں تو لڑاؤ مت تم لڑاؤ مت تم بھی دلوں میں بسو اور لوگوں کے دلوں کو اللہ سے کی محبت سے آباد کرو اللہ کے حبیب کی محبت سے آباد کرو میرا یا میرا یار ہر دیا دل کھس کس دے تو کہیں ایک دی دل کھس کس میرے اللہ تو ایسے ہیں وہ دلوں کو چھین لیتے ہیں دلوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں دل موہ لیتے ہیں دل اپنا بنا لیتے ہیں تو توڑ پیدا کر رہا ہے توڑ نہ پیدا کر اپنے اللہ سے مخلوق کو جوڑ پیدا کر آخری جملہ سمجھو جڑا سبق یار بشیر پڑھے یار فرید پڑھے جڑا سبق یار بشیر پڑھے تو عمدہ ایک نقطہ دست صحیح جو سبق کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے عشق و محبت کا تو اس کا ایک نقطہ تو بتا جب وہ نقطہ تو پڑھ لے گا تیرا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم ہر آیت میں دیکھتے ہیں اللہ اپنے مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ اپنے مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ اپنے مخلوق سے باتیں کر رہے ہیں اللہ اپنے مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں اس لیے اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما دے اور یاد رکھو یہ محبت ایسی نہیں ملتی جیسے حضرت نے ابھی بتایا ہر چیز اپنی دکان سے ملتی ہے گولی پونسی کام کی میڈیکل سٹور سے سبزی سبزی فروغ سے فروٹ فروٹ شروع سے اور جو یہ محبت ہے اللہ کی اللہ کے حبیب کی یہ اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے جب سینے سینے سے ملیں گے پھر اللہ کی محبت عطا ہوگی کسی اللہ والے نے فرمایا قرآن میں ہے سمجھے میں تو قرآن پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اور اس کا مفہوم اشعار میں پیش کر دیتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتق اللہ میں اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو بکون قوم و مادین و بکون و ماد صادقین صادقین کے ساتھ ساتھ رہو ساتھ ساتھ رہو ساتھ ساتھ رہو بس نفسق مانگی جو میں اللہ کا جو میں اللہ کا <clears throat> ہر وقت ذکر میں مست رہتے ہیں میں اللہ کے نام کا ورد کرتے رہتے ہیں اے میرے بندو اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبر کے ساتھ بٹھائے رکھو نتھی رکھو بٹھائے رکھو نتھی رکھو تاکہ ان کے صحبت سے آپ کو میری محبت ملے میری ماہیت ملے جو قرآن میں ہے اس طرح اللہ والے کہتے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے جلتے ہوئے دل کے اپنا دل قریب کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے یا ایسے نہیں لگتی جب سینہ سینے سے ملتا ہے جب وہاں سے طلب صادق اٹھتی ہے پھر یہ آگ لگتی ہے اللہ کی محبت کیا اللہ کے حبیب کے عشق کیا اللہ ہم سب کو توفیق کے ساتھ اب آخر میں وہ جو باتیں ہیں میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں چار باتوں کو پیش نظر رکھوں چار باتوں کو پھر یہ محبت اور عشق آپ کے لیے آسان ہو جائے گا میرے اللہ کا یہ نظام ہے اس کی سنت جاریہ ہے اس کی عادت شریفہ ہے کہ جب آدمی یہ چار کام کرے گا اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور اللہ پاک اپنی یہ نعمت عطا فرمائیں گے نمبر ایک ذکر اللہ کی کثرت کرو نمبر ایک ذکر اللہ کی کثرت کرو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذکر اللہ تمام اعمال کا بیج ہے تمام اعمال کا بیج ہے ذکر اللہ علماء بیٹھے ہیں سمجھے میں ان کے سامنے ایک ایک چیز پیش کر رہا ہوں آپ حضرات سمجھیں میرے اللہ نے فرمایا اللہ ثابت فروا میرا بندہ غور کر تو غور کیوں نہیں کرتا ذرا غور کر ذرا دیکھ بات کو توجہ سے سن کلمہ طیبہ ذکر اللہ ایک درخت ہے ذکر اللہ ایک درخت ہے اس کی جڑیں تا سرا تک ہیں آسمان میں اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں اس کی شاخیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کی جڑیں تحت ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ذکر کے درخت کو نہیں سکتی ذکر کے درخت کو اس کی جڑوں کو کاٹ نہیں سکتی اس کی جڑیں تحت اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں کوئی مسموم زہریلی گندی ہوا اور موسم اور کوئی گندا کیڑا کوئی حملہ ان کی شاخوں تک پہنچ نہیں سکتا وہ اتنی بلند و بالا ہیں وہ ہر قسم کے حملے سے محفوظ ہیں تو نے رکھتے ذکر والا اس درخت کا پھل ہر وقت بر وقت کھاتا رہتا ہے ہر وقت بر وقت کھاتا رہتا ہے ذکر اللہ کی جو کثرت کرے گا کبھی اس کو پھل تحجد کا ملے گا اس کو شوق ہو جائے گا میں تحجد پڑھوں تحجد کیا چیز کبھی اس کو شوق ہوگا میں اب ابین پڑھوں اب ابین کیا چیز ہے کبھی شوق ہوگا میں سرات و تصویر سیکھ لوں سرات و تصویر کیسے پڑھی جاتی ہے کبھی اس کو شوق ہوگا کہ میں توبہ کروں توبہ کس طرح کروں کس کے پاس جاؤں کبھی اس کو شوق ہوگا میں تلاوت کروں کبھی اس کو شوق ہوگا میں تجویز سے پڑھوں کبھی اس کو شوق ہوگا کہ میری نمازیں صحیح نہیں ہیں نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ جاؤں کبھی اس کو شوق ہوگا میری نمازوں میں روح میرے میرے اعمال میں روح نہیں ہے جان نہیں ہے لذت نہیں ہے کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کے میں اپنے اعمال میں روح پیدا کروں یہ سب کے سب سبراج ذکر اللہ سے ہوں ذکر اللہ کثرت سے کرو بے ڈھنگی سے کرو تھوڑا کرو زیادہ کرو خود کرو یا کسی اللہ والے سے لے کے کرو ذکر اللہ کی کثرت کرو ذکر اللہ اپنا رنگ دکھائے گا ذکر اللہ اپنا رنگ جمائے گا ذکر اللہ اپنے پھل عطا کرے گا ذکر اللہ کی کثرت کرو یہ پہلا پہلا نمبر ہے لیکن اگر اللہ والا سے لے لو اور ترتیب سے کرو پھر تو بڑا مزہ ہے محنت تھوڑی ہوگی لیکن اس کا سمرا اس کا پھل جلدی ملے گا ایک نمبر دو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا لو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا لو سمجھ میں آئے نہ آئے دل پر مطمئن ہو یا نہ ہو بانس و تمیز کو چھوڑو دلائل اور عقل کو چھوڑو بلکہ یہ بات مان لو کہ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا لو پھر دیکھو میرے اللہ کی محبت میرے اللہ کی محبوبیت کیسے عطا ہوتی ہے میرے اللہ نے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ ہائے ہائے یہ باتیں کیسے آپ کے دل تک پہنچاؤں میرے پاس لفظ نہیں میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں میرے پاس کوئی ایسی ضرب نہیں نکما اور خالی ہوں دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے دل میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ اللہ اپنے ظاہر کو سبت کے مطابق بنا لو پھر دیکھو میرے اللہ کی محبت اس کی محبوبیت کیسے عطا ہوتی ہے دو باتیں تیسری بات اپنے نظروں کی حفاظت کرو اپنے نظروں کی حفاظت کرو یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے اس بد نظری کی وجہ سے اور نظر کی حفاظت میں میں نے تین نمبر رکھے ہیں تین نمبر اب ٹائم نہیں ہے تفصیل کروں میں نظر کی حفاظت کرو غیر محرم کو مت دیکھو غیر محرم مرد کو مت دیکھو عورتیں غیر محرم مرد کو مت دیکھیں مرد غیر محرم عورت کو مت دیکھو غیر محرم کے کپڑے مت دیکھو غیر محرم کی چوڑیاں مت دیکھو غیر محرم کی نشستگاہ مت دیکھو غیر محرم کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو مت دیکھو یہ پھر دیکھو کہ نظر جب محفوظ ہوگی دل پر اللہ پاک کی مہربانی کیسے ہوتی ہے عمام میں لذت کیسے آتی ہے اللہ ہم سب کو توفیق کا فرمائے نظروں کی حفاظت کا یہ پہلا نمبر ہے دوسرا نمبر بڑے لوگوں کے سرمایہ دار لوگوں کو مت دیکھو ان کی کاروں کو مت دیکھو ان کے کپڑوں کو مت دیکھو ان کے کھانوں کو اور ان کی رونقوں کو مت دیکھو بلکہ غریبوں کو دیکھو غریبوں کو دیکھو جن کی جھوپڑیاں ہیں جن کے کچے مکان ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا ہے ایک وقت کا نہیں ہے جن کی کوئی سواری نہیں ہے پیدل چلتے ہیں ریڑھی پہ اپنی روزی کماتے ہیں دھوپ پہ کھڑے کھڑے پسینے سے شرابور ہو کے شام کو بڑی مشکل سے سبزی کے پیسے کما کے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھو ایسے لوگوں کو دیکھو بڑے لوگوں کو مت دیکھو نظروں کی حفاظت کرو ورنہ یاد رکھو جب بڑی کوٹھیوں کو دیکھو گے لمبی کاروں کو دیکھو گے ان کے کھانوں کو دیکھو گے راتوں کو نیند ختم ہو جائے گی این ممکن ہے کہ چوری پر چوری اور ڈکیتی پر شیطان اکسائے اور کسی کے نقصان کر کے اپنے آخرت اور دنیا کو دبا کر بیٹھے نظروں کی بڑی خطرناک نظروں کا بڑا خطرناک تیر ہے غربا کو دیکھو مساکین کو دیکھو مرضا کو دیکھو اللہ اللہ اللہ یہ نظر کا دوسرا نمبر ہے نظر کی حفاظت کا تیسرا نمبر یہ ہے اپنے خوبیوں اور کمالات کو مت دیکھو اپنے خوبیوں اور کمالات کو مت دیکھو میں انجینئر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں بڑا سرمایہ دار تجربہ کار ڈگری یافتہ ہوں میں بڑا قاری بڑا عالم بڑا مفتی ہوں سمجھے جو ایسا کرے گا پتا ہے وہ کیا بن جائے گا وہ انا خیر خلط ہو من تین وہ اپنے وقت کا ابلیس بن جائے گا معمولی باتیں نہیں ہیں میں ان نالے کا لاہتی نتی کا مسدار بن جائے گا معمولی سزا نہیں ہے یہ نظر کا تیسرا نمبر ہے اپنی نظروں کو محفوظ رکھو اپنی خوبیوں اور کمالات کو مت دیکھو بلکہ اپنی کمزوریاں اپنے عیوب اپنے گناہ اور اپنے جو اندر کی کمی اور خامیاں ہیں غلطیاں ہیں ان کو دیکھو دوڑاؤ بار بار دیکھو پھر دیکھو میرے اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے میرے اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ اپنے خامیوں کو اپنی غلطیوں کو اپنے گناہوں کو دیکھو پھر میرے اللہ کے سامنے جا کر رو بیٹھو پھر بولو یا اللہ یہ کمی ہے یہ میرے اندر کمی ہے مجھے بچا لے مجھے گناہوں سے بچا لے کہتے ہیں روح المانی میں میں نے پڑھا حج کے بیانات میں روح المانی بڑی معتبر تفسیر ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم سب کو رحمہ اللہ حضرت ابراہیم ابن ادہم سب کو رہنا اللہ عرفات کے میدان میں اپنی گناہوں پہ اپنی غلطیوں پہ اپنے خامیوں پہ اپنی کمزوریوں پہ نظر ڈال ڈال کے رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہتے ہیں اللہ یہ وہ میدان ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے میری توبہ قبول کر لے یہ وہ میدان ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں میری یہ کی دعا ہے وہ قبول کر لے مجھے معصوم بنا دے مجھے معصوم بنا دے میرے اندر میرے اندر عصمت پیدا ہو جائے عفت پیدا ہو جائے گناہ کی صلاحیت استعداد ختم ہو جائے مجھ سے گناہ ہو ہی نہ سکے مجھے معصوم بنا دے میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم اس طرح تو مجھ سے ہر بندہ معصومیت مانگے گا یا اللہ مجھے بھی معصوم بنا دے وہ کہے گا یا اللہ مجھے بھی معصوم بنا دے ہر بندہ مجھ سے معصومیت مانگے گا اگر ہر ایک کی میں دعا قبول کرتا جاؤں میں ہر ایک کو معصوم بناتا جاؤں اللہ فون دلّئی یا کرو پھر کوئی گناہ گاری نہ رہے تو پھر میری مغفرت میرا فضل میرا کرم کس پر ہوگا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ میرے اللہ کے فضل اس کے کرم اس کی مغفرت اس کی رحمت کے محبت مستحق کون ہیں جو اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھیں اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں کہ ہے ہے میں تو پیدا ہوا تھا ہر وقت اللہ کی یاد کے لیے لیکن میں تو غافل ہوں میں تو میرے اوپر میرے اللہ کا انعام ہے میں تحجد کیوں نہیں پڑھتا میرے اوپر اللہ کا فضل ہے میں اس کی قدردانی کیوں نہیں کرتا ابین کیوں نہیں پڑھتا او ہو میں تو ایسا ہوں لیکن میں اپنی نظروں کی حفاظت کیوں نہیں کرتا اپنے خامیوں اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے پھر دیکھو میرے اللہ کا فضل میرے اللہ کا کرم میرے اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو یہ نظر کے تین نمبر ہیں نمبر ایک غیر محرم کو مت دیکھو نمبر دو <clears throat> بڑے لوگ اور سرمایہ داروں کو مت دیکھو نمبر تین اپنے کمالات اور اپنے اپنے خوبیوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے خامیوں کو کمزوریوں کو اور اپنے غلطیوں کو دیکھو اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے ہم سب کو ایسا بنا دے تو معلوم کر رہا تھا چار نمبر ہیں ذکر اللہ کی کثرت کرو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بناؤ نمبر تین نظروں کی حفاظت کرو اور چوتھا نمبر ہے کسی اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو کسی اللہ والے کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو چمٹے رہو چمٹے رہو چمٹے رہو نہیں ڈوبو گے نہیں ڈوبو گے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اگر پچاس گرام کی لوہے کی کیل سو گرام کی لوہے کی کیل کٹیل کی کیل اگر آپ دریا میں ڈالیں ڈوب جائے گی یا تیرتی رہے گی بتاؤ اگر سو گرام کی اتنی سکیل چھوٹا سکیل اگر آپ پانی میں ڈالیں نہر میں ڈالیں دریا میں ڈالیں بتاؤ وہ تیرتی رہے گی یا ڈوب جائے گی ڈوب جائے گی کشتی جو لکڑی کی بنتی ہے کشتی اس میں کتنے کیڑے لگی ہوتی ہیں بتاؤ کشتی جو بنتی ہے اس میں کیلے لگتی ہیں نا بڑی بڑی موٹی موٹی کیلے اس میں بڑی بڑی کیلے بڑی بڑی موٹی موٹی کیلے لگتی ہیں کم از کم کم از کم ہم کہہ لیں کم از کم پانچ کلو اس میں اگر وہ لوہا لگا ہے بتاؤ وہ ڈوبتا ہے یا تیرتا رہتا ہے یہ صحبت کا اثر ہے اس نے لکڑ کی صحبت اختیار کر لی اب لکڑ صوبت میں آ کے وہ ڈوبتے نہیں ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں جب ایک مادی نظام ایسا ہے کہ صحبت سے ڈوبنے سے وہ لوہا بچ جاتا ہے تو روحانی نظام سے بہت بلند ہے بچہ سمجھو بچہ سمجھو ان باتوں کو چیمٹی اڑتی ہے یا زمین پہ چلتی ہے بتاؤ چیمٹی اڑتی ہے یا زمین پہ چلتی ہے زمین پہ چلتی ہے حضرت خان رحمہ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ بخارا میں ایک قیمتی آرزو کرتی تھی کہ اللہ مجھے بیت اللہ میں پہنچا میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے کوئی ہیلا بسیلا نہیں ہے اللہ نے بیت اللہ کے کبوتر وہاں بھیج دیے کبوتر نے کہا جلدی کرو بیت اللہ جانا ہے طواف کرنا ہے بیت اللہ جانا ہے طباف کرنا ہے جلدی کرو تو اس قیمتوں کو اللہ نے سمجھا دیا چیمٹی جی کے کبوتر کے پاؤں کو چلٹ گئی جب کبوتر نے پرواز کی تو چیمٹی بھی ساتھ رہی جب آپ کے مطاف میں اترے چیمٹی پہنچ گئی کہتے ہیں اگر تمہارے اندر قوت پرواز نہیں ہے کسی پرواز والے کے قدموں کو چمٹ جاؤ جب اس کی پرواز ہوگی تمہاری بھی پرواز صحیح ان کے ساتھ ہو جائے گی سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ اللہ اکبر کبیرہ مجھے کرو بچہ محنت کرو یہ دنیا محنت کی جگہ ہے یہ چار چیزیں میں نے بتائی ہر وقت کا ذکر ذکر اللہ کی کثرت کرو التظام رکھو نمبر دو اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بناؤ نمبر تین نظروں کی حفاظت کرو نظروں کی حفاظت کا وظیفہ میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں صورت مومنون کی آیت ستانوے اور اٹھانوے قرب اعوذ اعوذ بک بک من حمزات الشیاطین و رب یحضرون قل نہیں پڑھنا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب یا یحضرون اس کی بارہ ہزار کی تعداد پوری کر لو بارہ ہزار کی تعداد روزانہ پانچ سو دفعہ پڑھو دو سو دفعہ پڑھو سمجھے تو بارہ ہزار کی جب تعداد پوری ہوگی لیکن دل سے آرزو کرو اے اللہ میں نہیں بچ سکتا تو بچا سکتا ہے رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون اے اللہ میں کسی کے عشق میں پھنس گیا ہوں کسی کے رنگت میں پھنس گیا ہوں کسی کے نقش و نگار پہ فریفتہ ہو گیا ہوں کسی کے دعوت پہ بہل گیا ہوں پھنس گیا ہوں پھسل گیا ہوں تو بچا سکتا ہے میں نہیں بچ سکتا پھنس گیا ہوں تو نکال سکتا ہے میں نہیں نکل سکتا بس اس نیت کے ساتھ اس آرزو کے ساتھ اس فریاد کے ساتھ عروض الشیاطین رب اعوذ من ان يحسد رب اعوذ من رب ان يحضرون کی تعداد بارہ ہزار دفعہ پڑھو مکمل کرو پھر دیکھو میرے اللہ کی حفاظت کیسے حاصل ہوتی ہے اگر کوئی اس آردو کے ساتھ اس درد کے ساتھ پڑھتا رہے اگر وہ گناہوں سے ان گندگیوں سے نہ بچے آپ میرے متعلق یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹا ہے مجھے اس پر اتنا اعتماد ہے جس سب پڑھو تم اس نیت سے پڑھو اس آرزو سے پڑھو اس درد دل سے پڑھتے رہو اے اللہ میں پھنس گیا ہوں اے اللہ میں رنگت پہ بھول گیا ہوں نقش و نگار کی جال میں پھنس گیا ہوں اس کے پیچھے گول میں آ گیا ہوں یا اللہ اس کی خوشبو نے مجھے فریفتہ کر لیا اس کے نقش و نگار نے مجھے فریفتہ کر لیا نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا تو نکال سکتا ہے اس درد دل سے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اگر وہ اس گندگی سے نہ نکلے تو مجھے کہنا کہ یہ شخص جھوٹا ہے نسخہ استعمال کرو پھر دیکھو نظروں کی حفاظت ہو جائے گی اللہ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ آپ کو اس سے محفوظ کر لیں گے اس آگ سے اس گندگی سے اللہ اللہ اللہ اللہ پاک محفوظ کر لیں گے اور چوتھا نمبر میں نے بتایا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو حضرت خان بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت خان بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر چاروں نمبر نہ ہو سکیں اگر چاروں نمبر نہ ہو سکیں تو دو نمبر یاد رکھو ذکر اللہ کی کثرت کرو کسی ذکر والے کے دامن سے وابستہ رہو اگر یہ دو نمبر بھی نہیں ہو سکتے پھر ایک ہی نمبر رکھو کہ کسی ذکر والے کے دامن سے وابستہ رہو وہ سب کچھ ہو جائے گا میرے اللہ سب کچھ کر دیں گے <clears throat> ذکر والے کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے یہ دنیا محنت کی جگہ ہے یہاں محنت چاہیے میرے اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہیں اگر ہم کہیں اللہ کو ملنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن بندہ ہے جو نافرمان ہے گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے میرے اللہ کو چاہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آئیں سمجھے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ایک اللہ والے کہتے ہیں ہے تو وصل کا سامان پیدا کر طلب ہے وصل کی طلب کا تو وصل کا سامان پیدا کر ابھی آتے ہیں وہ آغوش میں ارمان پیدا کر اگر تجھے اللہ کے بلاپ کی طلب ہے تو سامان بنا سامان کیا ہے ارمان پیدا کر ارمان کیا ہے طلب شدید طلب شدید پھر شیخ فرماتے تھے مرید میں طلب شدید ہو اور پیر میں توجہ ہے شدید ہو بس اب ایک جمپ کی ضرورت ہے ایک جمپ میں اس کو وشال حاصل ہوگا اگر خانوی رحم اللہ فرماتے ہیں مرید میں مرید میں صدیقیت ہو پیر میں محمدیت ہو بس اب کام بن گیا ایک جمپ کی ضرورت ہے اس کے اللہ والے نے کہا پیر جمالی ہو اور مرید جلالی ہو کام بن گیا وہ چمٹتا رہے چمٹتا رہے اور پیر میں جمال ہو وہ اس کو ساتھ رکھے اس کو ناراض نہ ہو اس کو بھگائے نہیں اس کی سختیاں اس کے ناشائستہ الفاظ حرکات برداشت کرے بس اب کام بن گیا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو یہ چار نمبر ہیں اگر نہیں ہو سکتے دو نمبر ہیں نہیں ہو سکتے تو ایک ہی نمبر ہے کسی اللہ والے سے وابستہ رہو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے آخر میں میں چاہتا ہوں کہ توبہ کے الفاظ پڑھا دوں میں بھی توبہ طائب ہو جاؤں آپ بھی توبہ طائب ہو جائیں سمجھے میں توبہ کے الفاظ پڑھتا ہوں سب اگر آپ تو بطب ہو اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الا اللہ جس نے بیت ہونا ہو تو وہ بیت کی نیت کر لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت بس اب اپنے سارے گناہوں کو یوں خیال کر لو میرے سارے گناہ میرے سامنے رکھے ہیں جیسے مٹی کا ڈھیر سامنے ہو گناہوں کا ڈھیر سامنے ہیں نادم و شرمسار ہو کے دل میں توبہ اور معافی کی نیت کرو بڑی عارضی اور نیاز بندی سے یہ الفاظ کرو استغفر الله ربي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا الله یا اللہ میں نادم و شرمسار ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں اے اللہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا ہوں میں نہیں بچ سکتا تو بچا سکتا ہے اے اللہ مجھے بچا لے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے تمام گناہوں سے بداعت سے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا نظروں کی حفاظت کروں گا اللہ میں وعدہ کرتی ہوں نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کروں گی جھوٹ نہیں بولوں گی نظروں کی حفاظت کروں گی اے اللہ میری توبہ قبول فرما اے اللہ میری توبہ قبول فرما مجھے مردودیت سے بچا لانت سے بچا اللہ تیرے دروازے پہ تیرے بندے تجھے بلا رہے ہیں اللہ جواب عطا فرما اللہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله سب کہو الحمد للہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے سب کو الحمد للہ اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا ان نمکوں کو قریب اللہ بجہ اللہ علیہم یتوان اللہ علیہ حکیمہ حضرت خانوی نے شوق وطن میں لکھا ہے کہ احادیث پاک کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی توبہ دل نہ چاہتا ہو توبہ کی دل نہ چاہتا ہو اور اس کے دل میں ہو کہ میں نے تو پھنسا ہوا ہوں میں تو توبہ ٹوٹ جائے گی ابھی توبہ میں نہیں کرنا چاہتا سمجھے ابھی میں توبہ نہیں کرنا چاہتا وہ فرماتے ہیں زبان ہلا کے ہوٹ ہلا کے توبہ کے الفاظ پڑھتے رہے تو جن لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے ان کے زمرے میں اللہ پاک اس کو شامل کر کے اس کی توبہ بھی قبول کر لیں ہم لا ہم استدلال کیا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی آ کے بیٹھ گیا اور اس نے توبہ کے کلمات کے نہیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ توبہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہی اس کی توبہ ہو جائے گی میرے اللہ کیسے نہیں تو مرد کر رہا ہوں اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا سمجھے اور میں نے پھر اسباب کو ہو ہوں کی ہدایات میں نے دے دی ہیں بلکہ ہمارے سلسلہ نشق کے چھ اسباب ہیں ہر وقت کا ذکر مراقبہ ذکر تلاوت ذکر ذکر گروش کی دو تصویر استغفار کی دو تصویر سمجھے اور رابطہ شیخ اس کے ساتھ میں سات نمبر ملاتا ہوں کہ صدقہ ہر روز صدقہ کرو اور صدقہ تو تد قلب کی اللہ تو یہ ہمارے یہ چھ اور سات نمبر ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اب سب حضرات آنکھیں بند کر لو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو یقین کر کے بیٹھو اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ آنکھیں بند کرو اپنے دل کو میرے دل سے ملا کے بیٹھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ سب حضرات مبارک ہو میرے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے گھر میں آنے کی پھر اپنے کلام کو سنانے کی سننے کی اللہ ہم سب کو قبول فرمائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہوا مجھے توبہ کی توفیق ہوئی اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی اللہ ہم پر راضی ہیں اللہ ہم پر خوش ہیں میں چاہتا ہوں جس طرح ہم نے توبہ کر کے بیٹھ کے اللہ کو راضی کیا ہے میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کے بھی اللہ کو راضی کریں میں چاہتا ہوں جن کے چہرے پہ یہ نور نہیں ہے جن کے چہرے پہ یہ نور نہیں ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے نام اٹھائیں میں اللہ کے گھر میں اللہ نے مجھے بلایا ہے اپنے گھر میں اللہ کے حبیب کے سمجھے روزے پہ اللہ نے مجھے بلایا ہے میں اللہ کے حدیب کی خدمت میں جا رہا ہوں میں آپ کے نام پیش کروں گا آپ کے سلام پیش کروں گا سمجھے تو جن کے چہروں پہ یہ نور نہیں ہے وہ کھڑے ہو کے نام لکھا لو پہلے بھی میں پیش کرتا رہتا ہوں جمع ہے نام ابھی جانا ہے میں نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جانے کی توفیق عطا فرمائے سب بچا جزاک اللہ بچہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے اللہ کے نام کی کیسی عزت رکھی ہے اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے اللہ آپ کے تمام مقاصد کو نیک پورے فرمائیں جو سامنے کر پورے سنت کے مطابق جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ نام ہمت ہاں۔ ہاں کرو بچہ Thank ہاں، you. میں سب سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے کی دنوں سے کہ ایک دین کی سنت کی سنت کے اعمال کی ایک بہار آ جائے یہ مدرسہ یہ صرف دسگاہن شفا گاہ بھی ہے اور حضرت مولانا یہ میرے خلیفہ بھی ہیں سمجھے یہ ذکر کی مجد ہوتی ہے نا بھیا شریف ہوا کرو اور انشاءاللہ بھی میں ویسے میں نے اجازت ذکر کی دی ہے ذکر کرانے کی ابھی میں ان شاء اللہ ان کو بیت کرنے کی بھی میں ان کو اجازت دینے والا ہوں سمجھے تاکہ یہ کام مستقل طور پہ کریں تو یہاں سنت کی بہار ہو لباس چہرہ سمجھے نور ہی نور ہو نور ہی نور ہو ہمارے شیخ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے شیخ خواجہ غلام منافی صاحب یہ خصوصی شرائطوں کے لیے یہ ہدیہ اور تحفہ ہے باقی سب کے لیے ہے کیونکہ اللہ کی محبت کسی زبان کے محتاج نہیں ہے ہمارے خالی طرح فرماتے ہیں اندھیرے نال سویرے مار بزو بیٹیاں مٹ خوب کامن سمجھے شرح سے خوب سمجھو کہ کیا مطلب ہے اس کا پھر میں سمجھاتا ہوں سب کو اندھیرے نال سویرے مار بزو بیٹیاں دل تو لگتا چامن شیخ شیخ کہتے کہتے ہیں ہیں کہ اندھیرے اندھیرے کے وقت تحجد کے وقت اندھیرے کے وقت تحجد کے وقت وضو کر کے مار وضو وضو اس سے اپنے آپ کو سجا کے سمجھے مار وضو وضو سے سجا کے سنت کے مطابق وشواس مسا پاؤں وغیرہ سنت کے مطابق وضو کر کے سج دج کے ساتھ آ کے وہ مٹیاں گھبکا میں یہ لسی بناتے ہیں نا تو یہ والے ہوٹل والے تو چھوٹا سا ایک مٹکا ہوتا ہے پیتل کا یا بڑا چھوٹا اس کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ گھبکا رہے ہیں مٹی بنا رہے ہیں لسی بنا رہے ہیں مکھن نکال رہے ہیں تو ایسے مراد کہتے ہیں یہ سینا کہ وہ سینے والی مٹی کو تو خوب وہ جوش دیتے ہیں کیسا جوش لا الہ الا اللہ دا دیون گھبا جب تو لگتا چامن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تحجب کے وقت یہ دل والی مٹی کے اندر اس طرح دے دے کے تو یہاں پر محنت کر رہے ہیں تیسرا جملہ اللہ اکبر کبیرہ میل مکھن رکھن بچ مٹکے میل رکھن میل مکھن رکھن وچ مٹکے لچی سوگات چلاون میل مکھن رکھن وچ مٹکے لچی سوگات چلاون میں جیاں کو جیاں در در لوٹ گھماون شیخ کہ پھر اس طرح اللہ, اللہ کرتے کرتے کرتے نماز پڑھ لی پہلے تاجر پڑھی ذکر کیا کرتے کرتے نماز پڑھی پڑھی کے بعد اب دل جو ہے اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے دل یہ بٹکا اللہ کے نور سے انوارات سے بھرا ہوا ہے اب آ کے بیٹھتے ہیں کوئی درس قرآن دے رہا ہے کوئی درس حدیث دے رہا ہے کوئی ذکر کی مجلس قائم کر رہا ہے عام طور پہ صبح کے بعد درس ہوتے ہیں نا تو رات کو انہوں نے جو مکھن اکٹھا کیا انوارا کو تجلیات اب وہ سوغات چلا رہے ہیں لوگوں میں اللہ کے انوارات کو تجلیات جو تہجد کے وقت اکٹھا کیا تھا اب آگے وہ تقسیم ہو رہا کوئی درس قرآن کے ذریعے سے کوئی درس حدیث کے ذریعے سے کوئی مجرس ذکر کے ذریعہ سے کوئی فقہ کے ذریعہ سے کوئی درس و تدریس کے ذریعہ سے کوئی بخاری پڑھا رہا ہے کوئی مسلم پہاڑ پڑھا رہا ہے کوئی باغ نصیحت کر رہا ہے یہ تحجد کا اکٹھا کیا ہوا مکھن ہے وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ میں میری جیسی بخت لوگ لوگ سوئے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں کوئی انہوں نے جاگ نہیں لگائی کوئی اس نے محنت نہیں کی پڑے رہے نماز گئی شراب کیا دن کے گیارہ بجے اٹھے اب وہ در در پہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ حضرت جی رشتے نہیں ہو رہے حضرت جی ٹینشن ہے حضرت جی ڈپریشن ہے رات کو نیند نہیں آتی کم وقت ہو رات کو اٹھو تحجد پڑھو ذکر کی کثرت کرو پھر دیکھو ڈپریشن کہاں جاتا ہے شیخی کلام میں جیاں کو جیاں بخ بختیاں در در لوٹ گھمامن کہا کہ آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آپ بڑے کردنگیز لفظ ہیں تو یہ محنت کی دنیا ہے محنت کرو محنت کرو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دعا الحمد للہ رسول اللہ کے بندے جب اللہ کے در پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہیں اللہ کی خوشی سے پیدا اٹھاؤ جو چاہو مانگو دل خود کے مانگو دامن پھیلا کے مانگو میرے اللہ دینے کے لیے تیار ہیں لینے والے بن جاؤ لینے والے بن جاؤ دینے والے بن جاؤ میرے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لو اللہ سے اللہ کا حبیب مانگ لو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لو اللہ سے اللہ کا عشق مانگ لو اے اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے اپنی رضا لتا نصیب فرما اپنا ذوق شوق نصیب فرما اپنی تمنا طلب نصیب فرما اپنے اپنے حبیب پاک کی محبت ماں پر سچا عشق نصیب فرما اتباع سنت نصیب فرما اے رحیم اللہ اے کریم اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے مسلمان گزر گئے ہیں خبروں کو جنت کا باپ بنا جو زندہ ہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ ہم اپنے اعمال سے پریشان ہیں ہم اپنے اعمال سے پریشان ہیں اے اللہ ہلاکت و تباہی تک پہنچ گئے ہیں اے اللہ نفس کا غلبہ ہے شیطان کا غلبہ ہے بازار کا حلقہ ہے اے اللہ میں نہیں کر سکتا میں نہیں چھوٹ سکتا اللہ تو مجھے بچا لے نفس و شیطان سے چھڑا لے لے لے اللہ تو مجھے بچا نفس و شیطان سے چھڑا رب رب اعوذ اعوذ بک من حمزات الشیاطین بک رب یحضرون اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما اپنی حفاظت عطا فرما اے اللہ مجھے بچا لے میرے سیاہ دل کو روشن کر دے اے اللہ میں کمزور ہوں میں نہیں بچ سکتا تو مجھے بچا لے اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم ان لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمل عنا وأغننا بفضلك إنك واسع المغفرة يا الله وأغننا بفضلك إنك واسع المغفرة يا الله وأغننا بفضلك إنك واسع المغفرة يا الله اللهم أرضنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم أرضنا وارض عنا اللهم إني أعوذ بك من مرقات الأخلاق والأعمال والأعوام اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ماں اپنے فضر و کرم سے قبول فرما اے اللہ مردودیت سے بچا اے اللہ لعنت سے بچا اے اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے اے اللہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے یہ کشی سختی یہ دل اے اللہ جہنمی ہونے کی علامت ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا اے اللہ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 پہ مستحکم فرما آدائے دین کے شروع و فساد سے محفوظ فرما اللہ مدمر دیا رحم اللہ مشد شمر ہوں اللہ مزد الخلام ہوں اللہ مفر جمع ہوں اللہ مخالف بین قدمت ہند فقط عذاب القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین یا اللہ مدارس مقابل خانقاہوں کی حفاظت فرما مدارس فساد المقاب خانقاہوں کی حفاظت فرما علماء صلیحہ کی زندگی میں برکت عطا فرما طلباء صلیحہ کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی رشت و ہدایت گرو زمین سے پھیلا جہاں چھوٹے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی رشت و ہدایت گرو زمین سے پھیلا اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں ہدایت کا عطا فرما جو گزر گئے ہیں یا اللہ ان کو مغفرت فرما درجات بلند فرما اے اللہ اپنے حبیب پاک کی محبت کا فرما محبت والی عزت نصیب فرما اے اللہ ہماری آخری زندگی اپنے اپنے حبیب پاک کی یا اللہ آخر میں شفاعت نصیب فرما آخری زندگی یا اللہ مدینہ رسول کے عطا فرما موت مدینہ کو رسول کے عطا فرما یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہم سب کے بچوں کو قبول فرما عربیہ عرضیہ محبوب فرما دونوں جہانوں کی سب کو نصیب فرما ان کی اولاد نہیں ہے اے اللہ مرین اولاد صالح عطا فرما ان کی اولاد ہے اے اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا واقعات الصالحات بنا اے اللہ دنیا آخرت کے لیے ادر و ذخر بنا اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما حلال طیب بصیر عطا فرما ہم روحانی جسمانی مریض ہیں شفا کامرہ عمرہ مسلم عطا فرما اے اللہ اس مدرسے کے تمام طلباء تمام مدارس دینے کے طلباء کو اے اللہ اپنے حدیب کا جانشین بنا متقیوں کا امام بنا باقیات الصالحت بنا اے اللہ ہم سب کے لیے ادر و ذخ بنا اللہ اپنے قابر کا مشاعر کا جانشین بنا اے اللہ دین کے غلطے کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم سب کو دین کے غلطے کا ذریعہ بنا قبول فرما اے اللہ قبول فرما دین کو غالب فرما اسلام کو غالب فرما اے اللہ دشمنان نے اسلام کو ہدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کا جلدی انجام فرما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 إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله